عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی آپ نے فرمایا ادی اس بت کو نکال کر پھینک دو میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت اربابا من دون اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا ہے پڑھتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پچانوے یہ حدیث حسن ہے